فضیلت جہاد کی وجہ غور کرو کہ جہاد کی فضیلت کی تعریف کس لیے ہے جہاد کرنے والوں کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ وہی کامیاب ہیں اور انہی کا درجہ بلند ہے اور اس سے بچ کر گھر بیٹھنے والوں کو ایسی تنبیہیں کیوں دی جاتی ہیں اس سوال کو حل کرنے کے لیے ذرا ان آیات پر پھر ایک نظر ڈال جاؤ جس میں جہاد کا حکم اور اس کی فضیلت اور اس سے بھاگنے کی برائی لکھی ہے ان آیات میں کامیابی اور عظمت کے معنی کسی جگہ مال و دولت اور ملک و سلطنت کا حصول نہیں بتائے گئے جس طرح کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا کہ اگر تو اس جنگ یعنی مہا بھارت میں کامیاب ہوا تو دنیا کے راج کو بھوگے گا اس طرح قرآن میں کہیں یہ کہہ کر قتال فی سبیل اللہ کی جانب رغبت نہیں دلائی گئی کہ اس کے عوض تمہیں دنیا کی دولت اور حکومت ملے گی بلکہ اس کے برعکس ہر جگہ جہاد تھی سبیل اللہ کے عوض صرف خدا کی خوشنودی اور صرف اللہ کے ہاں بڑا درجہ ملنے اور عذاب علیم سے محفوظ رہنے کی توقع دلائی گئی ہے سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام سے جو عرب میں بڑے رسوخ اور اثر اور بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا گھر بار چھوڑ کر نکل جانے اور جہاد تھی سبیل اللہ کرنے کو افضل بتایا اور پھر اس کے عوض اللہ کے نزدیک بڑے درجے کے سوا اور کسی انعام کا ذکر نہیں کیا دوسری جگہ ایک تجارت کا گر سکھایا ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں کچھ دھن دولت کا ذکر ہو مگر پڑھ کر دیکھیے تو اس تجارت کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کپاؤ اور اس کے عوض عذاب سے نجات حاصل کرو ایک اور جگہ لڑائی سے جیس چرانے والوں کو اس بات پر ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار پائے جاتے ہیں اور اپنے کمائے ہوئے مال اور اپنی تجارت کے نقصان اور اپنے محبوب مکانوں کے چھٹنے کا خوف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ دنیا میں جنگ کر کے جو لوگ ملک فتح کرتے ہیں انہیں روپیہ بھی خوب ملتا ہے ان کی تجارت بھی خوب چمکتی ہے اور انہیں مفتوح قوم سے چھینی ہوئی عالیشان عمارتیں بھی رہنے کو ملتی ہیں پھر جب اس جہاد سے دنیا کی دولت اور ملک گیری مقصود نہیں ہے تو آخر اس خون ریزی سے اللہ کو کیا ملتا ہے کہ وہ اس کے عوض اتنے بڑے بڑے درجے دے رہا ہے آخر اس پر خطر کام میں کیا رکھا ہے کہ اس کی باغ دوڑ سے گرد آلود ہونے والے قدموں تک کو الطاف و عنایات کا مورد بنایا جاتا ہے اور آخر اس میں وہ کون سی کامیابی مضمر ہے کہ اس خشک اور بے مزہ جنگ میں لڑنے والوں کو بار بار الافا الفائزون کہا جا رہا ہے اس کا جواب اسی لولا دف اللہ الناس بعدہم ببادل اور اللہ تکن فتنتن فی الارضی کبیر میں پوشیدہ ہے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا جائے اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو بے قصور ستایا اور تباہ و برباد کیا جائے اسے یہ پسند نہیں ہے کہ طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں ان کے امن و چین پر ڈاکے ڈالیں اور ان کے اخلاقی روحانی اور مادی زندگی کو ہلاکت میں مبتلا کریں اسے یہ منظور نہیں ہے کہ دنیا میں سیاہ کاری بدعمالی ظلم اور بے انصافی اور قتل و غارت گری قائم رہے وہ پسند نہیں کرتا کہ جو خاص اس کے بندے ہیں ان کو مخلوق کا بندہ بنا کر ان کی انسانی شرافت پر ذلت کا داغ لگایا جائے پس جو گروہ بغیر کسی معاوضے کی خواہش بغیر کسی دھن دولت کے لالچ بغیر کسی ذاتی نفع کی تمنا کہ محض خدا کی خاطر دنیا کو اس فتنہ سے پاک کرنے کے لیے اور اس ظلم کو دور کر کے اس کی جگہ عدل قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس نیک کام میں اپنی جان و مال اپنی تجارت کے فوائد اپنے بال بچوں اور باپ بھائیوں کی محبت اور اپنے گھر بار کے عیش و آرام سب کو قربان کر دے اس سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مندی کا مستحق کون ہو سکتا ہے اور لیلائے کامرانی کی آغوش اس کے سوا اور کس کے لیے کھل سکتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے جس کی بنا پر اسے تمام انسانی اعمال میں ایمان باللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت یہی چیز تمام فضائل اور مکارم اخلاق کی روح ہے انسان کی یہ اسپرٹ کہ وہ بدی کو کسی حال میں برداشت نہ کرے اور اسے دفع کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے انسانی شرافت کی سب سے اعلیٰ اسپرٹ ہے اور عملی زندگی کی کامیابی کا راز بھی اسی اسیٹ ہی میں ہے جو شخص دوسروں کے لیے بدی کو برداشت کرتا ہے اس کی اخلاقی کمزوری اسے بالآخر اس پر بھی آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے بدی کو برداشت کرنے لگے اور جب اس میں برداشت کا یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس ذلت کا وہ درجہ آتا ہے جسے خدا نے اپنے غضب سے تعبیر کیا ہے اللہ اس درجے میں پہنچ کر آدمی کے اندر شرافت اور انسانیت کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا وہ جسمانی اور مادی غلامی ہی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی غلامی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور کمینگی کے ایسے گڑے میں گرتا ہے جہاں سے اس کا نکلنا محال ہو جاتا ہے اس کے بالمقابل جس شخص میں یہ اخلاقی قوت موجود ہو کہ وہ بدی کو محض بدی ہونے کے باعث برا سمجھے اور انسانی برادری کو اس سے نجات دلانے کے لیے انتھک جد و جہد کرتا رہے وہ ایک سچا اور اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے اور اس کا وجود عالم انسانی کے لیے رحمت ہوتا ہے ایسے شخص کو چاہے دنیا سے کسی معاوضے کی خواہش نہ ہو مگر دنیا ان تمام ناشکریوں کے باوجود جن کے داغ اس کی پیشانی پر موجود ہیں اتنی احسان ناشناس نہیں ہے کہ وہ اس خادم انسانیت کو اپنا سرتاج اپنا امام اور اپنا سردار تسلیم نہ کر لے جو بے لاگ بے امید اجرو بے تمنائے مزد اسے بدی کے تسلط سے چھڑانے اور اخلاقی اور روحانی اور مادی آزادی عطا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اسی سے اس آیت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے اور یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ خلائقہ حمل سے محض آخرت ہی کی کامیابی مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کی کامیابی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو نفسانی اغراض سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جہاد کرتے ہیں اگر دنیا میں کوئی ایسی قوت موجود ہو جو بدی کے خلاف پہم جہاد کرتی رہے اور تمام سرکش قوتوں کو اپنی اپنی حدود کی پابندی پر مجبور کر دے تو نظام تمدن میں یہ بے اعتدالی ہرگز نظر نہ آئے کہ آج سارا عالم انسانی ظالموں اور مظلوموں عقاؤ اور غلاموں میں بٹا ہوا ہے اور تمام دنیا کی اخلاقی اور روحانی زندگی کہیں غلامی اور مظلومی کے باعث اور کئی غلام سازی اور جفا پیشگی کے باعث تباہ و برباد ہو رہی ہے بدی کو دوسروں سے دفع کرنا تو ایک بڑا درجہ ہے اگر اسے خود اپنے سے دفع کرنے کا احساس بھی ایک قوم میں موجود ہو اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے عیش و آرام کو اپنی دولت و ثروت کو اپنی نفسانی لذات اور اپنی جان کی محبت کو غرض کسی چیز کو بھی عزیز نہ رکھے تو وہ کبھی ذلیل و خوار ہو کر نہیں رہ سکتی اور اس کی عزت کو کوئی قوت پامال نہیں کر سکتی حق کے آگے سر جھکانا اور ناحق حق کے آگے سر جھکانے پر موت کو ترجیح دینا ایک شریف قوم کا خاصہ ہونا چاہیے اور اگر وہ اعلائے حق اور اعانت حق کی قوت نہ رکھتی ہو تو اسے کم از کم تحفظ حق پر سختی کے ساتھ ضرور قائم رکھنا چاہیے جو شرافت کا کم سے کم درجہ ہے لیکن اس درجے سے گر کر جو قوم اپنے حق کی حفاظت بھی نہ کر سکے اور اس میں اثار و قربانی کا فقدان اس قدر بڑھ جائے کہ بدی اور شرارت جب اس پر چڑھ کر آئے تو وہ اسے مٹانے یا خود مٹ جانے کی بجائے اس کے ماتحت زندہ رہنے کو قبول کر لے تو ایسی قوم کے لیے دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے اس کی زندگی یقیناً موت سے بدتر ہے اسی رمز کو سمجھانے کے لیے خدا نے بار بار اپنی حکیمانہ کتاب میں ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے بدی کے خلاف جہاد کرنے میں جان و مال اور لذات نفسانی کا ٹوٹا دیکھ کر اس سے جی چرایا اور بدی کا تسلط قبول کر کے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے خسران اور نامرادی کا داغ لگا لیا ایسی قوموں کو خدا ظالم قوم کہتا ہے یعنی انہوں نے اپنے اعمال سے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور حقیقتاً وہ اپنے ہی ظلم سے تباہ ہوئیں چنانچہ ایک جگہ اسی طرح ان کی مثال دی ہے کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو موت سے ڈر کر اپنے ملک سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اسی لیے اللہ نے ان پر موت ہی کا حکم صادر کر دیا پھر اس نے دوبارہ انہیں زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اس کے بعد ہی اس طرح مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا ہے ترجمہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے سورہ بقرہ اور اس کے بعد دوبارہ اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ ترجمہ کیا تو نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کا حال نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی رام میں جنگ کریں نبی نے ان سے کہا کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم نہ لڑو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے نہ لڑیں گے جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنی اولاد سے چھڑائے گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کے سوا سب کے سب نے منہ پھیر لیا اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ اور ایسی بہت سی مثالیں بار بار اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ نیکی کے قیام اور بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس کی حفاظت کرنے والی سچی قربانی کی روح ہے اور جس قوم سے یہ روح نکل جاتی ہے وہ بہت جلدی بدی سے مغلوب ہو کر فنا ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے